حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی صف پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو ستانوے